میں گرا رہا ہماری مغربی سمت نے ان تمام خطرات کو ہم سے ڈال دیا یہ موسم تیز ہواؤں اور بارشوں کا موسم ہے اس کے لیے بھی شریعت نے کچھ آداب بیان فرمائے ہیں جامع ترمزی میں روایت سے ایک حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تصب الریح فإنها تأتي بأمر الله اگر ہوائیں چلتی ہیں آندھیاں آتی ہیں سمندر کی لہروں کو تیز کر دیتی ہیں اور طوفان کی شکل بن جاتی ہے تو ایسے موقع پر سے رہتی ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی نقصان ہو سکتا ہے طوفان آ سکتے ہیں ہلاکتیں ہو سکتی ہیں بلڈنگیں مسمار ہو سکتی ہیں شر ہو یہ اللہ تعالیٰ کے امر سے ہے ایسی صورت حال میں تمہارا تعلق باللہ بڑھ جانا چاہیے افسوس ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے کیا اور ان کے امور و سیاسات کو آخرت کی طرف منتقل کرنا یہ حاکم کے وظائف میں سے ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں سے لگاؤ ہے یا نہیں ایکٹر کون سا پسند ہے اور کس قسم کی موسیقی پسند ہے ایک مسلم رحیت کے حاکم سے اگر ایسے سوال ہوں ایسے موقعوں پر جو ادب ہونا چاہیے عملی ادب اور اعتقادی ادب اس کی دعوت نہیں دی ہوئی چنانچہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا سے بڑے متقی انسان کے دل کی مانند بن جائے گویا محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو میری بادشاہت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں ہو سکتا اس ذات کے لیے کمال ہے اس کی صفات میں کمال ہے افعال میں کمال ہے نہ کسی کے تقوا سے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ کسی کی معصیت سے اس میں کمی آ سکتی ہے یو دین ابن آدم ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے یہ سب الدہر زمانے کو نہیں ہے کی مدد کا باعث بن گئی واقعہ آپ جانتے ہیں کیسے بچائیں چنانچہ مدینے کے اطراف میں سارا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا مشرقی ہوا چلا دی وہ ہوا مسلمانوں سے بھی گزر رہی لیکن نقصان نہیں پہنچا رہی فتح فرماتی ہے کہ اسی دن پیغمبر پتہ نہیں کسی شخص کا عمل اللہ کے غضب کو دعوت دے چکا ہو اور اللہ رب العزت ان ہواؤں کے ذریعے کسی کو تحس نحس کرنے کا فیصلہ فرما چکا ہو تو پیغمبر پریشان رہتے کائنات کے سردار اور یہ تعلق ہے اللہ رب العزت کے ساتھ اور اس کی خشیت کا معاملہ جب بارش شروع ہو جاتی تو آپ کو قرار آ جاتا فرمایا کہ جب تم ان بارشوں کو دیکھو عرشوں میں خیر و شر دونوں ہیں جیسا کہ رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے حد یقام فی الارض خیر اللہ من ينظر اربعین صباحا کہ کسی زمین پر اللہ کی ایک حد قائم کر دی جائے ایک چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کسی زانی کو سنسار کر دیا جائے یا کسی شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ چالیس دن کی رحمت کی بارش سے بڑھ کر ان کو عطا فرماتا ہے اگر چالیس دن بارش برسے پوری دنیا پر تو کتنی فصلیں اگیں گی اور کتنی زمین شاداب ہوگی اور کتنے باغات اور کتنی کھیتیاں پک جائیں گی اور کتنے فائدے حاصل ہوں گے زمین کی سربتیں اور کس قدر پانی کا ذخیرہ حاصل ہوگا جو مستقل قوموں کے لیے آفیت کا باعث بنے گا فرمایا کہ ایک حد اگر تم قائم کر دو اللہ رب العزت کی تو اللہ تعالیٰ چالیس دن کی ایسی بارش سے بھی بڑھ کر تم کو عطا فرمائے گا تو یہ بارش رحمت کا باعث بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ان بارشوں کی خیر طلب کیا کرو نبی دعا کیا کرتے تھے اللہ نافع یا اللہ اس بارش کو نفع دینے والی بنا دے اور رحمت کی بنا دے شر بھی ہو سکتا ہے بظاہر نقصان بھی ہو سکتا ہے وہ بھی پروردگار کی حکمت کے تحت ہے اللہ ان طوفانوں ان بارشوں قوموں کو برباد کرتا ہے یہ خار کے کائنات کی حکمتیں ہیں قوم نو برباد کر دی گئی اسی طوفان کی پاداش میں اس امتحان کی الغار میں بہ جاتے ہیں اور مستقل اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں کامیاب ہو جاتے ہیں زید ابن خالد الجوہنی کی روایت صحیح بخاری میں ہے اسی سفر میں کے ساتھ ساتھ ہیں دن رات کے ساتھ ہی ہیں چند فٹ اور انچوں کے فاصلے پر آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس لیے برسی کہ ہم نے آسمان پر فلاں ستارہ دیکھا تھا وہ ستارہ جب بھی آتا ہے بارش برستی ہے وہ اس بارش کی تاثیر اس ستارے کی بنا پر ہے فرمایا کہ ایک ہی جملہ ان کے سارے اعمال کو بیکار کر گیا اور وہ لوگ وادی کفر میں داخل ہو گئے تو یہ ایک ہی بارش امتحان بن گئی اور کچھ لوگوں کو مومن بنا گئی کچھ بندوں کو کافر بنا گئی یہ بارش کچھ بندوں کو سرخرو کر گئی کچھ بندوں کو ناکام اور نامراد کر گئی یہ بارش بارشیں ابتدا ہے اس قسم کے مواقع اللہ کی آزمائش بھی بنتے ہیں عقیدوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور امتحان ہوتا ہے چنانچہ جب بھی خالق کائنات کی رحمت کو دیکھو کوئی نعمت دیکھو اپنی زبان سے ضرور اظہار کرو یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے یہ میرے پروردگار کی نعمت ہے اور اس کا اظہار بھی کرو یہ تحدید نعمت ہے یہ اللہ کی ردا ہے نعمت کو حقیر نہ کرو کچھ لوگ حقیر کر دیتے ہیں مثلا یوں کہتے ہیں کہ نعمت حاصل ہو گئی یہ آپ کی دعا ہے اللہ کا فضل کیوں نہیں آپ کی دعا کیوں اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دعا سے یہ سب کچھ ہوا ایسے جملے کیوں کہے جاتے ہیں اللہ کا فضل کہو اللہ کی رحمت اور نعمت کہو کچھ لوگ اللہ کی نعمت کو حقیر الفاظ میں پیش کرتے ہیں ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس کی دو منزلہ کوٹھی موجود ہے کسی شہر میں اپنے کوٹھی کے ساتھ وہ کھڑا ہوا تھا اور کہتا اسی طرح میں ایک علیل ہیں اور ابھی گھر میں ہی ہیں صفی اول کے نمازی یہاں بیٹھا کرتے تھے دعا کرنے کے اللہ ان کو صحت کام فرما دے جو بھی ساتھی پریشان اللہ سب کو عافیت دے دے سلام دیا فرما دے یہ آج کا اعلان آپ کے اسی شہر کے ایک ادارے کے لیے ہے اور محدود صرف علی تعلیم تربیہ ادارہ بحمد اللہ ایک عرصے سے قائم ہے ہر سال طلبہ فارغ ہو رہے ہیں تقریباً اسی کے قریب طلبہ اب تک فارغ ہو کر اندرون سندھ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں بیشتر مساجد میں خطابت اور امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں اس سال بھی پچیس کے قریب طلبہ ان شاء فارغ ہو رہے ہیں ایک اچھی معقول تعداد ہے اور انشاءاللہ یہ تعداد فارغ ہو کر کسی دعوت دین کا بیڑا اٹھائے گی اپنے اپنے علاقوں اور قوموں میں اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرما دے تو یہ ادارے ہم سب کے تعاون کے مستحق ہیں بحمد اللہ کام جاری ہے اور علوم اسلامی کی تعلیم ہو رہی ہے حفظ قرآن حفظ حدیث عقیدے کی تعلیم توحید کی تعلیم جاری اور ساری ہے اس میں آپ سب اگر شامل ہو جائیں تو یہ صدقہ جاری آپ کے لیے بھی ہو جائے گا اللہ پاک توفیق بھی ضرور قبول بھی فرما لے تو انشاءاللہ باہر ساتھی موجود ہوں گے آپ تعاون کریں سرپرستی ان شاء اللہ تعالیٰ مستقل صدقہ جاریہ ہے ایک دعوت کا حرف بھی اگر کامیاب ہو جائے اور کوئی قبول کر لے عمل شروع کر دے تو یہ قیامت تک کے لیے ایک نیکی بن بن جائے جائے گی اور اور صدقہ جاریہ گا اللہ پاک توفیق دے قبول فرمائے ان ان ان الحمد ونعوذ من من شرور انفسنا ومن ومن فلا فلا واشهد واشهد لا لا الا وحده محمد ورسوله اما بعد فان وخير الهدي هدي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 وجعلنا منهم واخذر من خضر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت سميع عليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي